عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى والذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام جتنے دولے ہیں سب آگے اڑتیس ہیں اڑتیس ہے بھائی انشاءاللہ سب وقت لگائیں گے نا انشاءاللہ چار مہینے کہ چالیس دن چار مہینے اللہ قبول کرے انشاءاللہ تو تو دولہے لگائیں گے اور دلہن کی طرف سے دلہن کا جو با والد ہیں یا ان کے بھائی کریں گے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ محترم بزرگ اور دوستو ایک شخص یہ کہتا ہے ایک گزارش ہے کہ اس وقت جب بات ہو رہی ہے جتنے موبائل ہیں وہ سب موبائل کو بند کر دیں موبائل بند کرو کوئی رنگ نہیں بچے نہ کوئی بات کرے نہ کوئی کال کو ریسیو کرے جتنے بھی موبائل والے ہیں سب موبائل کو اللہ برائے کرم بند کر دیں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور کون سا مسلمان ایسا ہوگا جسے اللہ سے محبت نہ ہو ہر ہر کلمہ گو ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس سے کون ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ دعویٰ جو ہے اس کی دلیل کیا ہے علامت کیا ہے ہر چیز کی ایک علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ آپ نے جو بات کہی اس کی علامت کیا ہے تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت اللہ کے ذکر سے محبت ہے اگر اللہ کے ذکر سے محبت ہے تو یہ دعویٰ سچا ہے اور یہ علامت نہیں ہے تو یہ زبانی دعویٰ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ کے ذکر سے محبت کیا ہے کہ بھئی ہر وقت اللہ کا ذکر کریں ہر وقت اللہ کو یاد کریں کم سے کم صبح شام تجبی پڑھیں تلاوت قرآن کریں اور مصنون دعائیں جو ہر وقت کی آئی ہیں وہ پڑھیں تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس کی علامت صحیح ہے اس کے پاس اور اللہ سے بغض اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے اللہ سے عداوت کون کر سکتا ہے اللہ سے بغض اور عداوت کی علامت اللہ کے ذکر سے بغض اور علامت ہے یعنی کیا یاد ہی نہیں کرتا ہر چیز کو یاد کرتا ہے سوائے اللہ کے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر کے بارے صحابہ میں سے ہیں تو کہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے آخری ملاقات جو ان کی ہوئی ہے حضرت معاذ کی رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھانے کے لیے یمن بھیجا یمن کے لیے روانہ کیا اور یہ بتا دیا کہ اے معاذ جب تم واپس آؤ گے یمن سے تو مجھے نہیں پاؤ گے رو دیے کیا یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے تو اس آخری ملاقات میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اللہ جل جلشان کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے محبوب ترین عمل اللہ کو جو عمل بہت محبوب ہو بہت زیادہ پسند ہو وہ عمل کون سا ہے آخری وقت ہے آخری وصیت کی درخواست ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری موت ایسی حالت میں آوے ہیں تیری موت ایسی حالت میں آوے کہ تو اللہ کی یاد میں تیری زبان تر و تازہ ہو اللہ کی یاد ذکر اللہ میں ذکر اللہ سے تیری زبان رتب السان ہو یعنی تر و تازہ ہو کیا مطلب اس کا مطلب دوسرے حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کو موت آتی ہے اور جس حال میں اس کو موت آتی ہے اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا قیامت سے تیری موت آئے ایسی حال میں کہ تو اللہ کی یاد میں تیری زبان تر و تازہ ہو یعنی زندگی بھر اللہ کی یاد ایسے کر کہ تیری زبان تر و تازہ ہو یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعالی کے بارے صحابہ میں بڑی ان کی تاریخ ہے سیرت میں بڑے ان کے واقعات ہیں ان سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ حضرت سب دین میں اسلام میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے دین میں دین اسلام میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قرآن نہیں پڑھتا قرآن نہیں پڑھا تو نے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ذکر اللہ اکبر سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے اب ذکر اللہ جو ہے ذکر اللہ میں سب سے اونچی چیز جو ہے سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی وہ تلاوت کلام اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کی تلاوت جو بھائی یہاں اس اجتماع میں آئے ہیں آج ابھی اس بات کی نیت کریں کہ اللہ ابھی تک جو کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دیں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت میں اللہ کے پاک کلام دنوں کے دن گزر جائیں اور مہینوں کے مہینوں گزر جائیں اور قرآن کی تلاوت نہ ہو بہت بڑے نقصان کی بات ہے جب آدمی جب مسلمان اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ جل شانو سے بات کر رہا ہے فرمایا کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کے پاک کلام کی کتاب اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی حالت اس تلاوت کرنے کے وقت ایسی ہوتی ہے جیسی کہ کوہ طور پر حضرت موسا علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا ایک درخت کے ذریعے سے درخت میں سے اللہ کی آواز آ رہی ہے تو اس مومن کی اس ایمان والے کی اس مسلمان کی جو کلام قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کی مثال اس درخت کے جیسی ہے جہاں سے آواز نکل رہی تھی بلکہ اس درخت سے زیادہ افضل ہے یہ کیونکہ وہ تو درخت ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اتنی بڑی اس کی حق تعالی شان اس کی <clears throat> حیثیت بناتے ہیں کہ وہ اس کے اندر سے اللہ کا پاک کلام نکل رہا ہے تو سب اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کہ آج کے بعد سے کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم اللہ کے پاک کلام کی تلاوت نہ کریں کرو گے بھائی انشاءاللہ کم سے کم کم سے کم ایک سپارہ تو پڑھو پڑھیں اللہ توفیق دے اور ایک سپارہ نہیں پڑھا جاتا تو آدھا پڑھیں آدھا آدھا نہیں پڑھا جاتا تو پاؤ سپارہ پڑھیں لیکن جتنا طے کریں اتنا ضرور پڑھیں دنیا ادھر کے ادھر ہو جا رہے ہیں مگر یہ تلاوت نہیں چھوٹے کرو گے انشاءاللہ اب ایک <clears throat> بھائی یوں کہتا ہے کہ بھئی میرے کو میں نے قرآن پاک سیکھا نہیں تو اس کے لیے کیا ہے وہ سیکھنا شروع کرے وہ کیا کرے سیکھنا شروع کرے اور جتنا سیکھتا جاوے وہ پڑھتا چلا جاوے تلاوت کلام پاک یہ سب سے اونچا ذکر ہے اس کے بعد جو ہے وہ مصنون دعائیں کھانے سے پہلے کیا دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے یاد کریں اور پڑھیں اس کو گھر میں داخل ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی ہے یاد ہو پڑھیں اور نہیں یاد ہو تو یاد کریں گھر سے باہر نکلنے کی کیا دعا ہے پڑھیں اس کو ہاں، رات کو سونے سے پہلے کیا دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں صبح صبح اٹھ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی ہے یاد کریں اس کو پڑھیں قضائے حاجت کے وقت داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے کیا پڑھتے تھے پڑھیں اس کو اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلے تو کیا دعا پڑھے ہر وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور مانگی ہے یاد کرو گے سب انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کس طرح یاد کرو گے گھر پہ رہ کر تو ٹائم نہیں ملتا زندگی بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال کی ہو گئی اور یہ دعائیں یاد نہیں ہوئی کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رستے میں نکلیں جماعت میں نکلیں چار مہینے کے لیے چالیس دن کے لیے تو ہر روز ان شاء اللہ کیونکہ جماعت کے ساتھی سب دعا پڑھتے ہیں کھانے سے پہلے کی کھانے کے بعد کی سونے سے پہلے سونے کے بعد ہر وقت جماعت کے اندر دعاؤں کا تو وہ خود بخود یاد ہو جائیں گے تو سب نیت کرو ان شاء اللہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اللہ سے قرب کا سب سے آسان رستہ جو ہے وہ مصنون دعائیں کیونکہ وہ جو مصنون دعائیں ہیں وہ اللہ کی یاد بھی دلاتی ہیں اور آخرت بھی یاد دلاتی ہیں کبھی آدمی بھول نہیں سکتا آخرت کو اگر ہر وقت کی دعا یاد رکھے ہر وقت کی دعا جس وقت جو کام کر رہا ہے اس وقت کی دعا اگر وہ مانگ لے تو اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا اللہ کا قرب اللہ کا تعلق اللہ کی محبت اللہ کی محبت اور آخرت کی یاد اس کے بعد کیا ہے تلاوت کلام اللہ مصنون دعائیں پھر تین تصویر ہیں کسی بزرگ نے کوئی اپنا ورد بتایا ہو تصویحات تو وہ تصویحات پڑھیں اور نہیں بتایا ہے تو یہ احادیث کے اندر ان تین تصویحات کی بہت فضیلت آئی ہے جس کو ہم لوگ ہاں کیا کہتے ہیں تیسرا کلمہ تصدیح و تحمید تحلیل و تقبیر سبحان اللہ الحمد میرے ساتھ کہو سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سو مرتبہ صبح میں اور سو مرتبہ شام کو کہتے ہیں آیا ہے حدیث میں کہ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے الحمد للہ لا الا اللہ اللہ اکبر ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں ایک درخت لگتا ہے ایک درخت وہ ہے جب آپ گاہ کے قریب دیکھو گے یہ سارے درخت لگے ہوئے ہیں اور ایک جنت کا درخت ہے تو جنت کا درخت کیسا ہوگا کہتے ہیں کہ جنت کا درخت اتنا بڑا ہوگا اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ اس کے سائے میں جہاں تک درخت کا وہ ہوتا ہے نا کہ کیا کیا کہتے ہیں گجراتی میں چھایا سایہ ایک تیز رفتار گھوڑے سوار اگر اس میں اس کے سائے میں چلے تو سو برس تک چلتا رہے وہ سایہ پورا نہیں ہوگا ایک سبحان اللہ تیسرا کلمہ ایک تصویر صبح ایک تصویر شام استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیت و اتوب الیہ استغفر اللہ الذي لا الا هو الحي القيوم و اتوب الیہ استغفر اللہ استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه جو جو سبھی استغفار بہت سے ہیں اس کے سیگے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم جو بھی یاد ہو اور جب تک یاد نہ ہو وہاں تک اتنا پڑھ لے ہیں استغفر الله استغفر الله استغفر الله سو مرتبہ صبح میں اور سو مرتبہ شام کو مگر یوں مت کہنا گھر جا کر کہ بھئی جو ہے اپنا کوسم میں ایک بہت اچھی چیز ملی سب سے سہیلی اور آسان سب اللہ پڑھ لینے کا کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ایسا لے کے مت جانا یہاں سے جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک یاد نہ ہو وہاں تک کیا کہ لیکن یاد کرے کرو گے انشاءاللہ اور ہر چیز کی ایک ہر چیز ہر ہر مجموعے کا ایک سردار ہوتا ہے ہر بستی کا ایک سردار ہوتا ہے ہر قوم کا ایک سردار ہوتا ہے استغفار کا جو سردار ہے جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں وہ ہے <clears throat> اللہ انت ربی میرے ساتھ پڑھو اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی اللہ دیکا و بکا من شر ما صنعت و ابو اول کا بے کا علیہ و ابو او بے زمبی فغ فرلی لا یغفر الزنوب الا اللہ یہ سید سارے استغفار جتنے بھی ہیں نا اس سب کا سردار ہے کیا فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یقین کے ساتھ موقنم بہا یقین کے ساتھ یہ سید الاستفار صبح میں پڑے کب پڑھے صبح میں پڑے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے فہو امین اہل الجنہ وہ جنتی ہے لو کتنی دیر لگی ایک منٹ بھی شاید پورا نہیں ہوتا پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے چلا گیا اللہ کی رحمت میں تو کیا ہوگا فہو من اہل الجنہ وہ جنتی ہے اور جو شام کو ایک وقت ایک مرتبہ پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جاوے دنیا سے چلا جاوے اللہ کی رحمت میں فہو امن اہل اور یقین کے ساتھ پڑھے فہو امن اہل الجنہ وہ جنتی ہے یاد کرو گے انشاءاللہ مگر یہ یاد اس طرح نہیں ہوگا گھر بیٹھے اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ تیسری تصویر جو ہے وہ دروز شریف کی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں وہ ہم کسی حال میں ادا نہیں کر سکتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب میں بڑا احسان یہ ہے کہ کلمہ ہم کو ملا یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ مبارک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بارڈر ہے جس نے یہ پڑھ لیا وہ جنتی وہ جنت کے گروہ میں ہے اور جو اس سے محروم رہا وہ جہنم میں ہے کتنی بڑی چیز یہ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے دین کا احسان ایمان کا احسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس کے علاوہ ایسے ہیں کہ ہم ان کو کبھی ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں ہم درود بھیجیں کیا کریں کم سے کم سو مرتبہ صبح میں اور سو مرتبہ شام کو سو مرتبہ صبح میں سو مرتبہ شام کو اللہ کے ایسے بندے دنیا میں گزرے ہیں کہ جو ایک دن میں سوا لاکھ مرتبہ درو شریف پڑھتے تھے اپنی سمجھ میں بھی نہیں آؤ گے کہاں سے ٹائم ملتا تھا ان کو سوا لاکھ پڑھتے کتنی دیر ہوتی ہے اللہ ان کے ٹائم میں وقت میں برکت دیتا تھا تو چلو زیادہ نہ صحیح تو کم سے کم کم سے کم سو مرتبہ تو پڑھو سو مرتبہ پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ شاء اللہ درو شریف کو یاد کریں اور پڑھیں یہ تین تصویر ہو گئی تلاوت کلام اللہ اور مصنون دعائیں اور تصویر چوتھی چیز یہ ہے کہ دعا ہم لوگوں نے دعا کو عادت بنا لیا ہے کہ بھائی عادت میں کیسی دعا مانگتے ہیں امام صاحب نے نماز کا سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا دل وہاں ہے اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہے ہمارا دھیان یہ کہتے ہیں کہ کب امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آمین یعنی یہ یہ ہے اسٹاپ اب ختم ہوگی دعا چلو ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے ایسا نہیں وقت نکال کر اپنا خاص وقت نکال کر الگ سے دھیان کے ساتھ اور کیا نام استحزار کے ساتھ اللہ سے مانگے اور رو کر مانگے رونا نہیں آوے تو رونے کی صورت بنانے اور اللہ سے مانگے اور سب سے بہترین وقت جو مانگنے کا ہے وہ تحجد کا ہے سب سے پہلے سب سے اب ایک آدمی نے تحجد کے وقت آنکھ نہیں کھولتی وہ چاہتا ہے کہ میں تحجد پڑھوں اس کے لیے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ جماعت میں نکل جاوے چالیس دن کے لیے چار مہینے کے لیے سوری جماعت تاجد پڑتی ہے انشاءاللہ یہ بھی اڑ جائے گا کرو گے انشاءاللہ رہی یہ بات یہ نکاح نکاح میں ذکر کہاں آتا ہے ذکر اللہ کہاں ہے نکاح میں ایک اسلام کا نکاح ہے جس کو اپنے عام طور پر شادی کہتے ہیں اور ایک ساری دنیا بھی شادی کرتی ہے دوسرے لوگ کرتے کہ نہیں کرتے ساری دنیا شادی کرتی ہے اسلام کی شادی میں دین والی شادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی شادی اور نکاح میں اور عام دنیا کے انسانوں کی جو شادیاں ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کتنا فرق ہے معمولی فرق نہیں ہے کتنا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ساری دنیا شادی کرتی ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے وہاں اللہ کی یاد کا کوئی تذکرہ ہی نہیں وہاں اللہ کو کیوں یاد کرے میاں مزہ لو عیش کرو اپنی خواہش پوری کرو یہ تصور ہے اور اسلام کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میاں بیوی کی خاص ملاقات ہے اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے میاں بیوی جب ملتے ہیں تو وہ اس میں ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنی خواہش پوری کریں اس میں صدقے کا ثواب یعنی تعجب سے پوچھا کہ بھائی یہ تو اپنی خواہش پوری کرنے کا ٹائم ہے اس میں صدقے کا ثواب کیسے ملے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو اپنی شان کے مطابق درجات عالیہ سے نوازے کیا جواب دیا ہے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میاں اگر وہ کام جو تم اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو اگر وہ زنا کرو تو حرام ہوگا گنا ہوگا کہ نہیں ہوگا صحابہ نے کہا بے شک یقیناً گنا ہوگا جب غلط جگہ غلط طریقے سے کرنے میں گنا ہے تو صحیح طریقے سے کرنے میں ثواب کیوں نہیں ہوگا آئی سمجھ یہ فرق ہے اسلام کے اس عمل میں کہ ایک مسلمان اپنی بیوی سے ملتا ہے اور صدقے کا ثواب پاتا ہے اب یہ جتنے دولے آج بیٹھے ہیں نا یہ تو طے کریں کہ ہم جو بات بتائیں گے اس کو اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے یاد کرنا اور جب تک یاد نہیں ہوئے تو کہنا کہ بھائی ہم ذرا دعا یاد کرنا ہے پھر آئیں گے ٹھیک ہے کرو گے انشاءاللہ ہاں کیا ہے آتا ہے کہ آدمی کا یعنی انسان کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب پیدا ہوئے اور پھر ہماری اولاد ہوگی پھر اولاد دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے اور نکاح اس کا ذریعہ ہے ہم نہیں تھے ہمارے والدین کے نکاح کی وجہ سے ہم وجود میں آئے پھر ہمارے نکاح کی وجہ سے ہماری اولاد وجود میں آئی کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتے ہیں تو اولاد فرما بردار ہوتی ہے شیطان کے اثرات سے محفوظ ہوتی ہے اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اس موقع پر اپنی موج کرتے ہیں اور اپنا عیش کرتے ہیں اور خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے تو شیطانی اثرات شامل ہو جاتے ہیں اس بچے کے اندر جو ابھی حمل قرار پانے والا ہے یہ بات ہے کیا ہے وہ دعا بسم اللہ اللہ کے نام سے میاں ایک جانور ہم ذبح کریں اور بسم اللہ کہہ کر کریں تو اس کا گوشت کیا ہے حلال اور بسم اللہ نہیں پڑھے تو حرام اسی طرح صحبت کے وقت بیوی سے ملنے کے وقت بسم اللہ اللہ مجنب نے شیفان جنب شیفان مارا یہ دعا پڑھ کے جب ملے گا تو اس میں خود یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم دونوں کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما دور رکھ ان کو اور اس اس ملنے کے رزق میں اس کی وجہ سے جو اولاد ہو اللہ ان کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما تو وہ اولاد شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتی ہے نیک سالے ہوتی ہے اور اگر نہیں پڑی پھر لوگ روتے ہیں کہ یار اولاد نافرمان ہے بات نہیں مانتی بھائی وہ بنیاد تو ہم نے رکھی تو دعا کے بغیر نہ ملے پہلی رات کو بھی اور پانچ برس کے بعد ملے تو بھی ہر وقت یاد رکھنی ہے کرو گے انشاءاللہ یاد کرو گے دعا یاد نہیں ہوگا تو لکھوا لینا ابھی نکاح پڑھنے کے بعد کہ بھئی دعا ہمارے کو لکھ کر دو اپنے دوستوں کے پاس کسی کے پاس جو جانتا ہو یہ دعا لکھوا لو بسم اللہ اللہ مجنب نے شیفان پان وجن دبی شہ ماں رزتانا دعا سے اس کی ابتدا ہے اور یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا اس کے کان میں پڑتی ہے اللہ کا نام ایک کان میں اذان دو دوسرے کان میں اقامت کہو کہتے بچے کو کیا سمجھے بچہ تو کچھ نہیں جانتا ابھی پیدا ہوا ہے وہ اذان کیا جانے اور اقامت کیا جانے کا کہ نہیں ان کلمات کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے ہمیں نہیں معلوم ایک مریض جو ہے مریض بے ہوش ہے ہوش میں نہیں ہے اور اس کو دوا دیتے ہیں اگر منہ سے نہیں لے سکتا تو انجیکشن سے دیتے ہیں نا تو بتا اس بے ہوش آدمی کو وہ دوا اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی وہ تو بے ہوش ہے اس کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اثر دوا کرے گی کہ نہیں کرے گی جب اس کو دوا اثر کرتی ہے تو یہ دعا اثر نہیں کرے گی اذان اور یہ کامت اس کے قلب پر اثر کرتی یہ بھی بتاتے ہیں اب وہ بچہ پیدا ہوا پہلے ہی دن سے اس کو اللہ کا نام ملا جب وہ پیدا کی اس کی ابتدا تھی وہاں بھی اللہ کا ذکر ہے پیدا دنیا میں ہوا پھر اللہ کا ذکر ہے پھر اللہ کا ذکر ہے پھر گود پیچھا دودھ پیتا بچہ ہے کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھر کی تعلیم کریں فضائل کی تو دودھ پیتے گود کے بچے کو بھی لے کر بیٹھے کہتے ہیں یہ بچہ کیا سمجھے گا حدیث کو اور قرآن کو فضائل کو فضائل نماز فضائل ذکر فضائل قرآن ان سب چیز حادیث کو بچہ کیا سمجھے گا نہیں ہم نہیں جانتے وہ کلمات اس کے قل پر اثر کریں گے جب وہ بڑا ہوگا اس کا نور اس کی برکت اس کے پاس ہوگی سب گھروں میں تعلیم کرو گے بھائی انشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی لے کر بیٹھیں کرو گے انشاءاللہ کریں گے یہ اللہ کی یاد ہر وقت ہے کوئی وقت انسان کا ایسا خالی نہیں ہے اگر وہ چاہے ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتا ہے اور اگر غفلت میں گزارے تو پھر غفلت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے پوری زندگی غفلت میں گزر جائے گی اور موت کا فرشتہ آ جائے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا وہ کہے یہ جانے والا کہے گا کہ اللہ تھوڑے دن کی مہلت دے دیجئے میں ذکر بھی کروں گا تلاوت بھی کروں گا اور سوری خیر نامالے خیر کروں گا لیکن وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہے بھائی ذکر اللہ کی پابندی کریں گے اور تلاوت قرآن کی پابندی کریں گے مصنون دعا کو یاد کریں گے اور ہر موقع کی دعا پڑھیں گے کرو گے انشاءاللہ اس کا آسان طریقہ ہے کہ جماعت میں وقت لگا دو تو انشاءاللہ اس کی عادت پڑ جائے گی ایک مرتبہ عادت پڑ گئی پھر کرنا آسان ہے اللہ جل شانو ہم سب کو توفیق عطا فرما رہے یہاں کچھ